سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو رکت وطر ادا کرتے اور دو رکتیں بیٹھ کر پڑھتے تھے جب آپ ضعیف ہو گئے تو سات وطر پڑھتے اور دو رکتیں بیٹھ کر پڑھتے تھے حدیث نمبر بائیس سو تیرہ مسند احمد